قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا قابل ست احترام حضرات علماء کرام معزز صاحبین اعزاز اللہ تعالیٰ کا بھی انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین پاک کی نسبت سے جمع کروایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معذر سالی آپ جانتے ہیں آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت سارے اوساف کے حامی ہیں بہت سارے کمالات آپ کے ہیں ایک خاص بس آپ کا ہے خاتم الانبیاء آپ پر نبوت ختم ہو گئی اور آپ پر رسالت ختم ہو گئی آپ کے بعد کوئی نئی نیا نبی آنے والا نہیں رسول آنے والا نہیں حضرت عیسیٰ اعلی نبی کی سلاد و وسلام آئیں گے نبی اور رسول بن کر نہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور غلام بن کر آئیں گے اب سوال یہ ہے پچھلی قوموں میں معاملہ یہ تھا ایک پیغمبر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیتے دوسرا پیغمبر ان کے جانشین کو بھیجتے تھے قوموں کی ہدایت کا یہ سب چشمہ تھے اب ایسی بات نہیں کے قوموں کو پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے نبوت اور رسالت کی ضرورت نہیں ہے آقا کے بعد قیامت تک اگرچہ کوئی پیغمبر آنے والے نہیں اور رسول آنے والے نہیں لیکن آقا کی نبوت اور آقا کی رسالت قیامت تک جاری رہے گی اب اسے سنبھالیں گے کون تو فرمایا العلماء ورثت الانبیاء اس کو حضرات علماء کرام سنبھالیں گے یہ صحیح معنوں میں وارث ہیں یہ صحیح معنوں میں جانشین ہیں آپ کی مسجد میں امام صاحب متعین ہیں لیکن کبھی کبھی وہ جماعت میں جاتے ہیں اپنے وطن جاتے ہیں بیمار ہوتے ہیں تو ان کے ایک جانشین متعین ہے طے ہے اس کے بارے میں کہ یہی نماز پڑھائیں گے نماز تو رہے گی امام صاحب نہیں ہوں گے بھی لیکن جانشین مسلح کو سنبھالیں گے محراب کو سنبھالیں گے اسی طریقے سے پورے عالم کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل کارناموں کو سنبھالنے والے یہی حضرات علماء کرام ہیں صحیح معنوں میں کامیابی ان سے جڑنے میں ہے ان سے وابستگی میں ہے لاکھوں تحریکیں پیدا ہوتی رہیں گی لاکھوں جماعتیں بنتی رہیں گی مٹتی رہیں گی لیکن کسی جماعت کی طرف اور کسی تحریک کی طرف آقا نے اشارہ نہیں کیا کہ آپ اس جماعت سے جڑے رہیں اس تحریک سے جڑے رہیں لیکن حضرات علماء کرام کے بارے میں فرمایا کہ یہ علماء کرام ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اسی لیے کہا گیا ایک عابد کی ساری زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کے اور آپ کے جانشین کے اور آپ کے خلیفہ کے ایک لمحے کو نہیں لگ سکتی بہت کائنات میں اونچا مقام ہے علماء کرام کا زمانے کے نت نئے فتنوں کے اندر یہ خطرناک فتنہ ہے کہ آج امت مسلمہ الگ الگ طبقوں میں بٹ چکی ہے الگ الگ جماعتوں میں بٹ چکی ہے حضرات علماء کرام کو امت مسلمہ سے کاٹ دیا گیا ہے یہ سازش ہے انگریزوں کی یہ سازش ہے یہود کی نصارہ کی یہ سازش ہے اسلام اور مسلمان دشمنوں کی اور یہی سازش تھی ابو لہب کی ابو جہل کی ادبا کی شیبا کی عبداللہ ابن سبا کی کہ امت کو قوم کو گمراہ کرنا ہے نبی سے ناتا توڑ دیا جائے نبی سے رشتہ توڑ دیا جائے اس وقت جو بنو کریزا کی جنگ ہوئی جنگ تبوک ہوئی یہ سب اس کا جیتا جاگتا مظہر ہے کہ قومیں ٹوٹ پڑتی تھیں کہ کسی طریقے سے قوم کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ سے ان کے رشتے کو توڑ دیا جائے تو اس زمانے میں آقا سے رشتے کو توڑنے کی کوششیں تھی اور آج کے زمانے میں آقا کے نائبین سے رشتے کو توڑنے کی فکریں ہیں اسی لیے داڑھی کے بارے میں امامے کے بارے میں مدارس کے بارے میں مولوی کے بارے میں مسجد کے بارے میں ملا کے بارے میں وہ پروپیگنڈا کیا اور وہ چرچا کیا اور انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے عوام میں یہ تاثر دیا کہ دہشت گردی انہیں کے گودوں سے جنم لیتی ہے ابھی پچھلے ہفتے میں بہار کے ایک سفر میں تھا واپسی میں ایک جگہ قیام ہوا ایم ڈی ٹی وی کے اندر نیوز کوئی صاحب ڈالے ہوئے تھے اور بڑی اہمیت کے ساتھ بریکنگ نیوز کے طور پر ایک خطرناک اہم خبر کے طور پر بار بار فلیش کر کر اس نیوز کو دکھایا جا رہا تھا غالباً نام میں سہو ہو سکتا ہے کہ انیس سو ترانوے بامبئی کے بم بلاس کے ایک ملزم کو سترہ سال بعد بامبئی کی کرائم برانچ نے گرفتار کیا کر سکتی ہے تمہارا کام ہے تمہاری ڈیوٹی ہے یہ کوئی اچمبا نہیں ہے بلکہ الزام یہ ہے کہ سترہ سال تک کیا تم مکھیاں مار رہے تھے چوہے مار رہے تھے ملزم آنکھ مچولی کا کام کیوں کرتا رہا لیکن رنگ کیا دیا گیا ایک بیچ کے اندر ایٹ آیا اشتہار آیا اشتہار کے بعد کہا گیا کہ کرائم برانچ پوری طریقے سے اب تیار ہے ملزم پر دھاوا بولنے کے لیے عبد الرشید خان یا کوئی اور نام تھا اس کا اس کو گرفتار کرنے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی رشید ہو یا کوئی حمید ہو ملزم ملزم ہے مجرم ملزم مجرم ہے بم دھماکہ کرنے والا بم دھماکہ کرنے والا ہے لیکن بیک گراؤنڈ کے اندر جو منظر دکھایا گیا ایک ایسا رومال تھا گول ٹوپی تھی مسلح تھا اور عبد الرشید خان اس پر بیٹھ کر دعا کر رہا ہے اور بیک گراؤنڈ سے مکہ مکرمہ کے حرم شریف کی اذان کو اس نے ڈال رکھا ہے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں بم بلاس کرنے والے بم دھماکہ کرنے والے چوری کرنے والے اچکے کرنے والے اور دہشت گردی کرنے والے ان کا تعلق اذان سے ہے مسلح سے ہے ٹوپی سے ہے رومال سے ہے اس طریقے سے ناتا تقریباً انہوں نے توڑ دیا میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے پلان میں منصوبے میں کامیاب ہو گئے اور آج کی عوام علماء کو ایک الگ نگاہ سے دیکھ رہی ہے میں کہتا ہوں یہ میڈیا اس پر سو مرتبہ لانت ہمارے لیے قرآن رہبر ہے ہمارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں ہیں آقا نے علماء کرام کا ایک اونچا مقام ارشاد فرمایا ہے ان کو وارث فرمایا ہے ان کو جانشین فرمایا ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ حضرت ابو ابیرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آج آقا کی وراثت کو دینے والا ہوں آقا کی وراثت کو تقسیم کرنے والا ہوں درا در بازار بند ہوئے اور صحابہ کرام جمع ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کہا کہ بھائی کہاں بیان ہوا اور بات ختم ہو گئی صحابہ کرام نے کہا کہاں جائے کہاں کھجور کا باغ کہاں پراپرٹی آپ کی حضرت ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو آقا کی روایتوں کو حدیثوں کو میں نے آپ تک پہنچایا یہی جناب محمد الرسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی وراثت ہے اور ان کے حاملین یہ علماء کرام ہیں بڑی قربانیاں دے کر یہ اپنے سینوں میں قرآن کو لیتے ہیں احادیث کو لیتے ہیں ان کی ماؤں نے رویا ہوگا ان کے باپوں نے تڑپا ہوگا ان کا محتمل در در کی ٹھوکریں کھایا ہوگا اتنی قربانیاں دینے کے بعد اور اس دوران کسی کا باپ کر چکا ہوتا ہے کسی کی ماں کا جنازہ نکل چکا ہوتا ہے بلکہ کوئی شادی شدہ اس کی بیوی مر چکی ہوتی ہے اولاد مر چکی ہوتی ہے بھائی بہن مر چکے ہوتے ہیں اور امیری سے غریبی کا ماحول پیدا ہو چکا ہوتا ہے اتنی قربانیاں دے کر آتا ہے آج قوم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے اور کیا سلوک کرتی ہے میں کہتا ہوں اور میں یقین جانتا ہوں کہ اس قوم پر جو عذاب آیا ہے اللہ کا قہر آیا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فکار اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی وجہ سے ہر جماعت ہر تحریک اپنی تحریک کی پوجا کر رہی ہے ہر جماعت اپنی جماعت کی پوجا کر رہی ہے میں دیوبندی بھی میں دیوبند کا پجاری ہوں کوئی جماعت اسلامی کوئی اس جماعت اسلامی کا وہ پجاری ہے بس وہ سب کچھ اسی کو جنت اور اسی کو جہنم سمجھے ہوئے ہے جو ان کے کارندے ہیں اور جو ان کے بڑے ہیں وہ جنت کے نمونے اور جو ان کے مخالف ہیں وہ جہنم کے نمونے یہ طے کر رکھا ہے اور علماء کو ایک کنارے کر دیا ہے ہم نے امام کا کوئی مقام نہیں اور مدرس کا کوئی مقام نہیں محتمل کا کوئی مقام نہیں اور علماء کا ہمارے پاس کوئی درجہ نہیں ہے ایک عالم ایک مدرسے کا محتوی ہمارے در پر آتا ہے ہمارے دکان میں آتا ہے چندہ لینے کے لیے ہزاروں قسم کے وسوسے ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں ابھی ویپار نہیں ہوا ابھی بھونی نہیں ہوئی یہ آگے چندہ خور ان کی وجہ سے ملکوں سے آزاد کلا ہوا ہے یہ چندہ نہ لیتے حدیث میں آتا ہے اور تو ترد البلا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تمہارے قوموں کے زنا کرنے کی وجہ سے بدکاری کی وجہ سے بے حیائی کی وجہ سے اور بے شرمی کی وجہ سے زمین اللہ سے عذاب کو مانگ رہی ہے آسمان عذاب پھینکنے کے لیے تیار ہے یہ صدقہ ہے یہ چندہ ہے یہ مدارس کے قال اللہ قال رسول ہیں جو اللہ کے عذاب کو ٹلا رہے ہیں اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اثر نو اپنے ایمان کی تجدید کریں ان علماء کرام کو چاہے جیسے جیسا دیکھو ہر زمانے کے اندر جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا رسالت کا اعلان کیا تو آپ کے بعد کا جھوٹے نبی نہیں پیدا ہو گئے مسلم کذاب آپ کے زمانے میں جھوٹا نبی پیدا ہو گیا آج تک ابھی حال میں پندرہ دن پہلے ایک صاحب پاکستان کے علاقے میں انہوں نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا تو کیا نبوت جھوٹی ہو گئی کسی کے جھوٹے نبی پیدا ہونے سے علماء کے طبقے کے اندر بھی علماء ربانی کے ساتھ علماء شیطانی پیدا ہوتے ہیں علماء حق کے ساتھ علماء سو ہوتے ہیں جب آپ دنیا کے معاملے کے اندر عقل استعمال کرتے ہیں اور ہوش مند ہیں مند ہیں تو ایک میدان ایسا رہ گیا کہ جس میدان کے اندر آپ کو تمیز نہیں جو بھی جبا پہنا مولی صاحب نظر آ گیا اور جو بھی اماما ڈالا مولی صاحب نظر آ گیا جو کالا کوٹ پہنتا ہے لائر ہو جاتا ہے آپ نہیں پرکھتے کہ ہم کیس کس کے حوالے کریں جو سفید کوٹ پہنے ڈاکٹر ہو جاتا ہے آپ نہیں پرکھتے ہم ہماری ماں کا علاج کس سے کروائے تو آپ نے کیسے دھوکہ کھا لیا کہ ہر اماما ڈالنے والے کو ہر جبے دستار والے کو نبی کا جانشین سمجھ لیا پہلے آپ تمیز کیجئے اس میں صاحب حق کون ہیں اور نبی کے صحیح معنوں میں جانشین کون ہے اور آنکھیں بند کر کر آپ اپنا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں دے دیجئے کوئی تحریک کوئی جماعت کوئی خاندان کوئی قبیلہ آپ کو کام نہیں دے سکتا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانشین ہیں جن سے آپ اپنی نسبتیں قائم کر کر دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں یہ تو مستقل عنوان ہے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دنیا تو دنیا جنت میں جا کر بھی جنت کے عوام علماء کے محتاج ہو گئے مستقل عنوان ہے بہرحال لاکھ باغ کی ایک بات یہ ہے کسی تحریک سے وابستہ رہیں کسی جماعت سے وابستہ رہیں کسی شخصیت سے وابستہ رہیں علماء کا دامن پکڑے بغیر نہ نماز صحیح ہوگی نہ جنازہ صحیح ہوگا نہ انفرادی نہ بازار کی زندگی نہ معاشرت نہ خاندانی زندگی صحیح ہو سکتی ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر پائے جو حضرات غیر عالم ہیں میں ان سے معدبانہ درخواست کرتا ہوں علماء کرام سے دو چار خصوصی باتیں کہنی ہیں اور سننی ہیں آپ حضرات چلے جائیں آپ کی بات ہو چکی ہے اللہ جلسے کے اختتام پر یہاں زور کی نماز ہوگی باہر بار جلسے کے اختتام پر جلسے کے اختتام پر استفادہ کرنے کے زیادہ مستحق ہیں چونکہ ایک رسم ہے کہ ایک علاقے کا عالم دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو مہمان بنتا ہے اور کچھ معروضات پیش کر دیتا ہے اس میں مقام مرتبہ کوئی اس کی کوئی بات نہیں ہوتی حضرات ایک بات بڑی مشہور ہے کہ العلماء ورثت الانبیاء علماء کرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں اور اس جانشینی کے بارے میں جو مفہوم سمجھا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اس معاملے میں ہم قیامت کر رہے ہیں امام ہے وہ سمجھتا ہے کہ امامت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین اور حسر کرتا ہے کہ صحیح معنوں میں یہی جانشینی ہے مدرسہ چلا رہا ہے سپا سے اپنا رشتہ قائم کر کر وہ سمجھتا ہے کہ میں آقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں اور الحمدللہ میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں جانتے ہیں شیطان حسب مراتب حسب مقام دھوکہ دیتا ہے جاہل کو دھوکہ دینا شیطان کے لیے بہت آسان ہے اس لیے کہ اس کے پاس ان کا سرمایہ نہیں ہوتا منڈی نہیں ہوتی اور حجت کرنا نہیں آتا اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بہت سارے علوم اور فنون کا ماہر بنایا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹری کے راستے سے دھوکہ دیتا ہے وہ انجینئر کے پاس جاتا ہے انجینئرنگ کے راستے سے دھوکہ دیتا ہے وہ اہل علم علماء کرام کے پاس آتا ہے تو علم ہی کے راستے سے وہ دھوکہ دیتا ہے اور تقریباً ہم اس کے دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں آقا کی جانشینی اصل کیا ہے اس کے معنی سمجھنے میں مطلب سمجھنے میں اور مقبول سمجھنے میں کافی ہم سے بھول ہوئی ہے یا اگر بھول نہیں ہوئی جانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں تو ہم وہ راستہ اپنانا نہیں جانا چاہتے دیکھیے باپ مرتا ہے تو بیٹا اس کا بارش جانشین ہے جانشین پراپرٹی میں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے بینک بیلنس میں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن باپ پر قرض ہو تو اس کا بھی تو وہ جانشین ہے باپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں طے کیا تھا منگنی ہو چکی تھی اب اسے پائے تکمیل تک پہنچانا اور اسے شادی کرنا یہ بھی تو اس کا حق ہے اسی طریقے سے باپ نے زمین لی تھی فاؤنڈیشن اس پہ ڈال رکھا تھا عمارت اس پہ نہیں تعمیر کی تھی اب وہ عمارت کو تعمیر کرنا اپنا پیسہ لگا کر یہ بھی تو نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ باپ کے مرنے کے بعد جائیداد ملے پراپرٹی ملے بینک بیلنس ملے یہ جانشینی تو ہم نے آقا سے لے لی اہتمام ملے ممبر ملے محرام ملے اور مسنت ملے لوگوں کی طرف سے ہمیں جھک جھک کر سلام ملے تعظیم ملے عظمت ملے لوگ ہماری عزت کریں ہم نے اس وراثت کو لیا ایک حدیث جانتے بوجھتے ہم نے اسے صرف نظر کر دیا اشد البلا المبیا الامسل فالامسل آقا نے فرمایا کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر امتحانات آئے اگر آزمائشیں آئیں آزمانی سے آئی تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی اور پھر آپ نے یہ اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ مجھ سے جو زیادہ قریب ہوگا جانشینی میں المسل فلمسل کا مطلب یہ نہیں شباہت میں شکل میں جانشینی میں آپ کے قریب ترین قریب تر اور قریب جو ہوگا اس کے حساب سے اس کی زندگی میں آزمائشیں امتحانات اور حالات کا مخالف ہونا یہ لازمی حصہ ہے ایک ضروری حصہ ہے جیسے آقا نے فرمایا کہ نبوت کا ایک لازمی حصہ امتحان اور آزمائش ہے مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام وسلام کو کسی کو قتل کر دیا گیا اور کسی کو زمین کے اندر کھڈا کھود کر اوپر ڈھکن رکھ دیا گیا کسی کو جلانے کی کوشش کی گئی کسی کو آرے سے چیرنے کی کوشش کی گئی یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کر آقا نے فرمایا ان تمام میں سب سے زیادہ حالات مجھ پر آئے اور میرے چلے جانے کے بعد میرے جانشینوں پر یہ حالات آنا ضروری ہے میں یہ کہتا ہوں اگر ہم آقا کے جانشین ہیں ہمارا امتحان اس چیز میں نہیں ہے جانشینی میں کہ دارلوم کی مسند حدیث ہمیں ملی ہے دارلوم کا اہتمام ملا ہے ہمیں کوئی مدرسہ ملا ہے ہمارے ماتحت کوئی مسجد چل رہی ہے کوئی ادارہ چل رہا ہے یہ آپ نے جانشینی کی علامت نہیں بتائی صفا چبوتر آپ کے پاس تھا اللہ علیہ وسلم کا ممبر آپ کے پاس تھا محراب آپ کے پاس تھا ریاض الجنہ آپ کے پاس تھا آپ نے جانشینی کی علامت یہ نہیں بتائی کہ میرے ممبر پر میرے بعد جو آئے گا وہ میرا زیادہ جا قریبی جانشین ہے میرے محراب میں جو آئے گا میرے سفے کے چبوترے کے سلسلے کو جو قائم رکھے گا آپ نے یہ علامت نہیں بتائی ارشد البلائی الانبیاء سب الامسل امسل امسل فرمایا کہ مجھے زیادہ پریشانیاں آئیں امتحانات جا یہ کب آئیں گے یہ کب آئیں گے آپ مصالحت کرتے رہیں آپ قوم کی جی حضوری کرتے رہیں گے آپ قوم سے ڈرتے رہیں گے قوم کے سامنے حق بات کہنے سے کتراتے رہے حالات کب آئیں گے حالات اس وقت آئیں گے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو اور آپ ایک طرف ہو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ تنہا پڑ جائیں گے قوم کو لے کر چلنا پڑے گا قوم کو لے کر چلنے کی کوئی مثال کوئی نظیر کسی پیغمبر کی زندگی کے اندر نہیں ملتی اور کسی صحابی کی زندگی میں نہیں ملتی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواجہ ابو طالب جب قوم کا آخری فرمان لے کر آئے اور یہ عرض کیا کہ میرے بھتیجے معاملہ بڑا نازک اور حساس ہو چکا ہے قوم مخالف ہو چکی ہے میاں بیوی میں اختلاف آ چکا ہے اولاد اور ماں باپ کے درمیان اختلاف آ چکا ہے اب کمپرومائز کر لے مصالحت کر لے تو آقا نے فرمایا میرے ایک ہاتھ میں سورج کو رکھ دیا جائے اور میرے ہاتھ میں ایک چاند کو رکھ دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ اس کام سے ایک قدم میں پیچھے ہٹ جاؤ یہ میرے لیے ناممکن ہے کوئی کمپرومائز آپ نے نہیں کیا کوئی مصالحت آپ نے نہیں کی یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ حکمت کے نام پر مسیحت کے نام پر قوم کو لے چلنے کے نام پر ہم خود تباہ ہو رہے ہیں اور قوموں کو تباہ کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں اس کی جیتی جاتی مثال یہ ہے ہر باطل فرقہ بام شباب پر ہے ہر باطل فرقہ جتنے باطل فرقے آپ ایک طرف تصور کیجئے ایک غیر مقلق کا ہے بر نیت کا ہے پادیانیت کا ہے عیسائیت یہ عقیدہ تو نہیں باطل مذہب ہے لگا لیجیے آپ ہر باطل مذہب والے ہر باطل فرقے والے بانی شباب پر ہیں کوئی انہیں جواب دینا تو دور کی بات ٹکر دینے کی ہمت آج کتنے لوگوں کے اندر ہے ہر جگہ پر ہر علاقے کے اندر کس بات کی کمی ہے کس بات کی کوتا ہے کہ ہم حق کہنے کے اندر ٹکرا رہے ہیں بلا خافون لو متا لائی ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں ہم شیب ابھی طالب میں بھی جانشین ہیں ہم تائف میں بھی جانشین ہیں ہم بدر میں بھی جانشین ہیں نبی کی زندگی میں تعلیم ہے تو علماء کی زندگی میں تعلیم ہے نبی کی زندگی میں جہاد ہے علماء کی زندگی میں جہاد ہے نبی کی زندگی میں شہادت ہے علماء کی زندگی میں شہادت ہے نبی کی زندگی میں ایسار ہے علماء کی زندگی میں ایسار ہے نبی کی زندگی میں اخوت ہے علماء کی زندگی میں اخوت ہے نبی کی زندگی میں اخیار سے عداوت ہے علماء کی زندگی میں اس کی تمثیل ہونی چاہیے ہم نے ایک چند شعبوں کو پکڑ لیا مدرسے کو پکڑ لیا مسجد کو پکڑ لیا جو محتمل دیکھا جو امام دیکھا نائب رسول ہے جانشین رسول ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے یہ دو ہی شعبے تھے کیا انہی دو شعبوں میں آپ کی وراثت چل رہی ہے آپ کی جانشینی چل رہی ہے اور شعبوں کی جانشینی کون اختیار کرے گا اور شعبوں کی خلافت سنبھالنے والے کون ہیں اس کے لیے آقا نے الگ سے جماعت کو نہیں پیدا کیا الگ سے تحریکوں کو نہیں پیدا کیا الگ سے آپ نے تکوں کو نہیں پیدا کیا ایک علماء کو کہہ دیا کہ العلما ورثت الانبیاء و علما نم لمس دیناروں والا درہما کہ آپ دینار اور درہم کی وراثت آپ کو نہیں ملنے والی بلکہ کس چیز پہ ملنے والی ہے اس کی وضاحت نہیں کی تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نبی کے جتنے اخلاقیات کے شعبے ہیں عبادتوں کے شعبے ہیں اور نبی کے جتنے معاملات کے شعبے ہیں نے اخلاق کے شعبے ہیں یہ تمام شعبے علماء کو اپنانا ضروری ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ امامت مسلح ممبر محراب مدرسہ مکتب اور آگے قدم بڑھائیں ایک دو اجلاس سالانہ ہم نے جو ہے اصلاح معاشرہ کے قوم کے اندر کروا دیے جوڑے جہیز کے اندر تو ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کی نبوت کی جانشین کی زکات نکل گئی اور آپ کا حق ادا ہو گیا اور معاملات کے اندر تمام شعبوں کے اندر لگتا ہے کہ یہ شعبے مالی ہے ضرورت ہے ابھی تعلیم ضرورت پڑنے پر جیل جانے کے لیے تیار ہو ضرورت پڑنے پر پولیس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو ضرورت پڑنے پر حکومت وقت سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو اوورا سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے تیار ہو یاد رکھے حضرات کہ ہاں، یاد رکھے اس قوم کی ایک خاص شان ہے اس قوم کا ایک خاص جو ہے مقام ہے قوم کے علماء کا مقام قوم کے اولیاء کا مقام اور ان کی عظمتوں کا اندازہ ان کے جنازوں سے لگتا ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تھے آپ کی مجلس کے اندر ایک ایک وقت کے اندر چار سو چار سو علما اور محدثی نے کرام عام شاگردوں کو چھوڑ کر بیٹھا کرتے تھے کیا ایک وقت وہ تنہا نہیں پڑ چکے تھے اور ایسی حالت آپ پر نہیں آئی تھی کہ آپ کو جیل کے اندر جانا پڑا اور زہر ملا کھانا استعمال کر کر جامع شہادت نوش کرنا پڑا اور جیل سے جب آپ کا جنازہ نکلا تو کتنے لاکھ ہے غیر قوموں نے آپ کے جنازے کو دیکھ کر اسلام کو قبول کر لیا یہ قوم کا خاص سیوا ہے کہ جنازے عظمتوں کو بتایا کرتے ہیں امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ کے کیا شاگرد نہیں تھے کیا ان کے خلفا نہیں تھے کیا ان کے ماننے والے نہیں تھے کیا ان پر ایک وقت وہ نہیں آیا کہ جب ان کے پیٹ پر کوڑے لگ رہے تھے امام احمد ابن احمد رحمت اللہ علیہ تنہا پڑ گئے تھے بخارا گواہ ہے سمرکن گواہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اس زمانے کے اندر درس حدیث کے اندر جو مقام تھا اس دھرتی پر کسی اور محدث کو مقام نہیں تھا لیکن حسد کی وجہ سے بخش کی وجہ سے عداوت کی وجہ سے دشمنی کی وجہ سے کیا ایک وقت وہ نہیں آیا تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تنہا پڑ چکے تھے کیا حضرت شیخ الاسلام بدنی رحمت اللہ علیہ پر کیا وہ وقت نہیں آیا تھا کہ آپ اس وقت تنہا پڑ چکے تھے آپ کے اجلاسوں کے اندر کوئی دانا ڈالنے والا نہیں تھا بد مقابل کے اندر اور جو ہے دیگر سیاسی علماء کے مجموع کے اندر ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا ایک وقت وہ نہیں آیا تھا کہ پلیٹ فارم کے اندر کھڑے ہو کر آپ کے سامنے مسلمان قوموں نے کپڑا نکال کر نندا ناچ کیا تھا حالتیں آتی ہیں اور تنہا کر دیا جاتا ہے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگ امین نہیں کہا کرتے تھے صادق نہیں کہا کرتے تھے اس دھرتی کا سب سے عظیم الشان آدمی نہیں سمجھا کرتے تھے کہ آپ کو مکت المکرمہ سے جب نکالا گیا آپ تنا نہیں ہو چکے تھے الگ نہیں ہو چکے تھے وہی خاندان والے وہی قبیلے والے وہی قوم والوں نے آپ کو کاٹ کر نہیں رکھ دیا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا آپ کے خاندان میں آپ کے قبیلے میں آپ کے سماج میں آپ کے معاشرے میں کیا مقام تھا کہ آپ کو اتنا نہیں پیٹا گیا اتنا نہیں مارا گیا کہ آپ کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی کیا حضرت فقیہ کی پچھلیوں کو نہیں توڑا گیا کیا حضرت قبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹ کو زخمی نہیں کیا گیا کیا حضرت سعید اللہ بلال حمشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیا باندھ کر ریت گرم ریت پر نہیں کھینچا گیا گرم چٹان رکھ کر مجھے بتائیے حق کا جس نے کام کیا ہو قوم نے اس کو نہ کاٹا ہو حضرت لو علیہ سلاۃ وسلام کی کشتی بنی تھی کتنے لوگ آپ کی کشتی میں سوار ہونے والے تھے جنی پہاڑ پر کھڑے ہو کر کیا بحث و مباحثہ کیا تھا آپ کے بیٹے نے کلام پاک کے تیر میں پارے کے اندر کیا اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے تو کیا ہے کیا ہو رہا ہے کون سی جانشینی ہم کر رہے ہیں حلوہ کھانے کا جانشینی ہم اختیار کر رہے ہیں دعوت خانہ سنت اس کی جانشینی ہمیں مل رہی ہے پیٹ پر پتھر باندھنا شیر ابھی تالی پتھر کھانا شاعر نہیں کہا گیا شاہر نہیں کہا گیا کاہن نہیں کہا گیا لا اللہ کا باقی اور کا اللہ حدیث یا سفا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ آپ ان کے اندر لگ کر ان کی فکروں کے اندر آپ اپنے آپ کو بھلا دیں گے جس رب کائنات نے آپ کو ان انقلا خلق عظیم کا مڈل دیا تھا آواز دیا تھا وہ رب کائنات آپ پر رحم کھا رہا ہے اس کو شاہد کہا جا رہا ہے اس کے راستے میں کاٹے ڈالے جا رہے ہیں اسے مجنون کہا جا رہا ہے اسے بکریوں کا چرواہا کہا جا رہا ہے اسے ملک سے نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کیا حضرت لوت علیہ سلاط وسلام کو نہیں کہا گیا اخرجو آلہ لو من کریتی کن ان حر نکال پھینکو بڑی بڑا آ گیا پاکی بیان کرنے والا نکلو یہاں سے نکلو نکلو اس کے گھر والوں کو نکالو کون سا پیغمبر کا جس نے ہجرت نہیں کی ہمارے یہاں معیار بدل گیا بھائی یہ بڑے استقامت والے امام صاحب ہیں پچیس سال سے انہوں نے مسلح سنبھالا ہوا ہے اب وہ پیغمبر جن کو کہا گیا آل لوتی من قریتی کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال سے زیادہ مکہ مکرمہ میں نہیں رہتے اور آپ چالیس سال کی استقامت کو کرامت بتا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کوئی مداحنت والی بات ہوئی ہوگی اور کوئی کامپرمائز والی بات ہوئی ہوگی ورنہ ناممکن ہے کہ نبی کو نکالا جائے اور نبی کو کہا جائے شاعر نبی کو کہا جائے مجنون نبی کو کہا جائے اگر تیری دماغ کی کوئی کمزور ہو ہم علاج کریں گے اگر کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے ہم اسے کرنے کے لیے تیار ہیں یا ملک عرب کی بادشاہ چاہتا ہے یہ ناممکن ہے کہ نبی کے جانشین سے یہ باتیں نہ کہی جائیں اگر میری زندگی میں یہ باتیں نہ آئی ہو یا آپ کی مجھے معلوم نہیں آپ کا نام آپ کی پیشانی پر نہیں لکھا ہوا ہے میرے کارنامے میری پیشانی پر لکھے ہوئے نہیں ہیں مجھے معلوم ہے میری زندگی کے اندر کیا حالات آئے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کی زندگی کے اندر کیا حالات آئے ہیں وہ حالتیں دنیا کی نسبت سے بیوی کی نسبت سے اولاد کی نسبت سے پراپرٹی کے جھگڑے کی نسبت سے زمین کے جھگڑے کی نسبت سے مسلح کی نسبت سے ممبر کی نسبت سے محراب کی نسبت سے حق کی نسبت سے اور نبی کے پیغام کو پہنچانے کی نسبت سے آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں آپ بہتر جان سکتے ہیں حضرات علماء کرام آپ جانتے ہیں اللہ رسی بنا اللہ کتب اللہ ہو اللہ نے اگر جیل لکھی ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جیل سے نہیں چھڑا سکتی اللہ نے ہمارے حق کے اندر ہماری تقدیر کے اندر مسائل کو لکھا ہے کوئی اس کو نہیں مٹا سکتا لیکن اگر یہ مسائل حق کے راستے سے آئیں ممبر کے راستے سے آئیں محراب کے راستے سے آئیں اہتمام کے راستے سے آئیں مدرسے کے راستے سے آئیں باقی کے ٹکر لینے کے راستے راستے سے آئیں کوٹا یہیں پر پورا ہو جائے گا ہم نے اگر یہاں پر مصالحت کر لی ممبر سے مصالحت کر لی محراب سے مصالحت کر لی اہتمام کی گدی سے مصالحت کر لی قوم کو کچھ کرنے کی فکر میں رہے میرے رب کی و جلالت کی قسم بغل میں سونے والی بیوی کو خدا بند قدوس ناقصام بنا دے گا اولاد کو نافرمان بنا دے گا اس لیے کہ خدا کا دستور ہے وہ نہیں بنا اللہ قطب اللہ بلانا مصیبت لکھی ہوئی ہے وہ آ کر رہے گی اگر escoteco دین کے راستے سے پورا کر لیا دنیا کے راستے سے کوئی مصیبت نہیں آئے گی مصیبت تو آنا ہے بیماری آنا ہے لیکن اگر ہم نے اس کو جھیل لیا مسجدوں سے ہم نے اس کو جھیل لیا مدرسوں سے ہم نے اس کو جھیل لیا دعوت و تبلیغ کے راستے سے پھر ہماری بیوی جنتی ہور بن کر رہے گی ہماری اولاد جنتی اولاد بن کر رہے گی ہمیں پیٹ کی فکر نہیں ہوگی ہمیں تنخواہ کی فکر نہیں ہوگی ہمیں چاول کی قیمت بڑھ رہی ہے پیٹرول کی کی قیمت بڑھ رہی ہے زمین کی قیمت بڑھ رہی ہے فکریں دو ہی قسم کی ہیں یا تو یہ فکر کہ میری قوم تباہ ہو رہی ہے میری قوم برباد ہو رہی ہے نبی کی امت جس نبی کی جس امت پر نبی کا خون لگا نبی کا دندان مبارک لگے نبی کے تاریخ کا خون لگا نبی کے شیر ابھی تاریخ کی قربانی لگی نبی کی صاحبزادی کا لہو لگا نبی کے نوازوں کا لہو لگا نبی کی دن رات کا رونا اور بل ملانا لگا یا تو اس امت کی فکر کے اندر آپ اپنے فکرے لگائیے ورنہ رب کائنات وہ بیماریاں دے گا ایک محترمی صاحب تھے میں برا نہیں چاہتا اللہ انہیں صحت دے اللہ انہیں شفا دے اللہ ان کو دین و دنیا کی ترقی سے نوازے اللہ کی قسم اللہ کی قسم ہر عالم کی محبت ہر عالم سے تعلق میرا عین ایمانی فریضہ ہے وہ کہہ رہے تھے ایک لاکھ عورتوں کے اندر ایک عورت کو یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اور دن رات دن رات اسی عورت کی فکر کے اندر اس ہاسپٹل سے اس ہاسپٹل وہ نرسنگ ہوم سے اس نرسنگ ہوم مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ محترم صاحب کا وقت اور ان کے قربانیاں طلبا پر کہ یہ طلبا کو ان کی ماؤں نے قربان کر کر مدرسے کے حوالے کیا ہے ان کے باپوں نے قربان کر کر کسی نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی نے اپنے نور نظر کو کسی نے اپنے جو ہے دل کے ٹکڑے کو اور کسی نے اپنے محبوب کلیجے کے ٹکڑے کو مدرسے کے حوالے کیا ہے تو شاید ان کے لیے برا وقت نہیں آتا اور ہم نے دیکھا کہ جو علماء کرام امت کی فکروں میں لگتے ہیں اور ان کے تعلق سے سوچ وچار کرتے ہیں کبھی ان کے بارے میں ہم نے مال کے بارے میں نہیں سنا کہ کبھی مکان بنانے کی فکر ہو زمین لینے کی فکر ہو ہاسپٹلوں کا مسئلہ ہو طبیعت کا مسئلہ ہو اللہ تعالیٰ آسمان سے بدر کے فرشتے نازل کر کر اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں اللہ ان کی نصرت فرماتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے انا صلی سلسلہ وزل عاما کہ ہم نبی اور نبی کے ساتھ رہنے والے اب نبی کے ساتھ رہنے والے یہی علماء ہیں یہی نبی کے جانشین ہیں لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں ہم نے کافی ہی کر رکھی ہے اور کافی ہم جو ہے کمزوری برت رہے ہیں اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے ہر باطل فرقہ پوری قوت کے ساتھ ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو گمراہ کر کر اپنے باطل مسلک اور اپنے باطل طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے کاموں پر بڑا خطرناک بوجھ ہے بڑا خطرناک بوجھ ہے ایک عالمی بوجھ ہے ایک ہندوستان کا بوجھ ہے ایک علاقائی بوجھ ہے ایک داخلی دشمن ہے ایک خارجی دشمن ہے ایک اپنے ہیں ایک پرائے ہیں دیکھیے دنیا میں جو مٹبھیڑ ہوتی ہے سوائے مذہب اسلام کے اور کسی کے ساتھ ہوتی ہے بدھ مذہب سے ہوتی ہے عیسائی مذہب سے ہوتی ہے یا کسی ہندوازم سے ہوتی ہے لے دے کر مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک اگر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے فرانس کو خدشہ ہے میناروں سے اور امریکی ممالک کو خدشہ ہے حجاب سے اور داڑھی سے مدرسے سے یہاں سے لے کر وہاں تک نہ کسی مندر کا بیٹھا ان کو تکلیف پہنچاتا ہے نہ کوئی چرچ اور گرودوارے کی سدا ان کو تکلیف پہنچاتی ہے کیوں یہ مذہب اسلام حق ہونے کی دلیل ہے کہ تمام دنیا اس پر ٹوٹ پڑ رہی ہے ہم جس مسلک سے وابستہ ہیں دیوبندی تبلیغی مکتب فکر سے دنیا کا ہر باطل مکتب فکر ہر باطل جماعت ہر باطل فرقہ برسر پیکار ہے تو اسی جماعت سے پیکار ہے دیکھیے کہ کبھی بریلی اور غیر مقلد کا مناظر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کبھی آپ غیر مقلف اور عیسائیوں کی لڑائی نہیں دیکھی ہوگی سب جنگ ہمیں اس سر کرنی پڑتی ہے یہاں عیسائیوں سے یہاں میڈیا والوں سے یہاں غیر مقلدوں سے یہاں مودودیوں سے یہاں شیعہ سے اور یہاں بریلیوں سے یہاں رضاقانیوں سے یہاں دل کی نماز پڑھنے کون ٹکرا رہا ہے اس کا جیتا جاگتا یہ ثبوت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حقانی جماعت کے اندر حق پرستوں کے ٹولے میں ہمیں پیدا کروایا ہے ہماری بڑی ذمہ داری ہے اگر کسی کارخانے کے اندر ہم واچ مین رکھتے ہیں اور رکھوالا رکھتے ہیں اس کارخانے میں چوری ہو جاتی ہے ذمہ دار کون ہے واچ مین ذمہ دار ہے وہ رقبالا ذمہ دار ہے ہم ذمہ داری لے کر ہم نے وعدہ کیا تھا جب ہم نے عالمیت کی صنعت لی تھی ہم نے سب پر جب دستار فضیلت کو باندھا تھا کہ اے اللہ ہم دنیا سے باطل کو مٹا کر رہیں گے اے اللہ ہم احقاق ہم کا کام کریں گے ابتال باطل کا کام کریں گے لیکن کتنے مالوں کے اندر ہم کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو کس حد تک امتحانات کا ہم سامنا کر رہے ہیں آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں آلات کا سامنا کر رہے ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے ٹیوشن چل رہا ہے قرآن پانی چل رہی ہے امامت چل رہی ہے مبارک ہو بہت عمدہ پیشہ ہے لیکن اس کے لیے ہم نہیں پیدا کیے گئے ہمارے کاموں پر بڑی عظیم ذمہ داری ہے دنیا کے کسی کارخانے کے اندر کمپیوٹر بنتا ہے اور کسی کارخانے کے اندر مائکروفون بنتا ہے کسی کارخانے کے اندر راکٹ بنتا ہے کسی کارخانے کے اندر ہوائی جہاز بنتا ہے اس علماء کے کارخانے میں انسانیت کے سوز اور انسانیت کا جگر اور دل بنتا ہے یہ صحیح ہو جائے عالم صحیح ہو جائے بڑی اونچی ذمہ داری ہے بہت اونچی ذمہ داری ہے اللہ کی قسم اگر یہ ذمہ داری مدرسے میں داخل ہونے سے پہلے مجھے بتا دیا جاتا کبھی مدرسے کا رخ نہ کرتا کہیں کارپینٹر کا کام کر لیتا کہیں کولی کا کام کر لیتا جیتا مقدر کا رشک ملتا مر کر چلا جاتا اللہ کی قسم سوچا جائے یہ قاسمیت یہ مدویت اور یہ مظاہری یہ رشادیت یہ بڑی اونچی ذمہ داریاں ہیں یہ القاب نہیں ہیں قیامت کے دن کے بارے میں بہتی نہر کے اندر تین مرتبہ کلی کرنے کے بجائے چار مرتبہ کلی کر جائے اللہ کے یہاں پوچھ ہو سکتی ہے تو سند قاسمیت کے بارے میں کیا پوچھ نہیں ہوگی نبیت کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی حضرات علماء کرام ذمہ داریاں بہت ہیں بہت ہیں اور ہمارے کاندے بہت کمزور ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اخلاص کے راتوں میں اللہ سے مانگے اور دن میں محنتیں کریں ہمارے پاس صرف منوے ٹرافک ہے کہ ہم دن میں محنت کرتے ہیں رات میں اللہ سے مانگنا ہم سے چھوٹ گیا ہے علماء کرام نے لکھا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھ نمازیں ضروری تھیں پانچ وہ نمازیں جس کو ہم ادا کر رہے ہیں اور رات کی نماز نسب ہو امین کلیلا اللہ دو رات کی نماز گھٹانی پڑی اے میرے پیارے اے میرے محبوب ساری رات کھڑے رہیں گے روتے رہیں گے امت کے لیے مانگتے رہیں گے تو آپ کا کیا ہوگا ام اللہ اللہ کم کر دیجئے آدھا اور گھٹا دیجئے یہ اصل جو ذمہ داری تھی اللہ سے ہماری بیٹریوں کو ریچارج کرنے کی ہم نے اس کو چھوڑ دیا اب خالی بیٹری لے کر ممبر و محراب کے اندر کھڑے ہو کر اللہ فرماتا ہے نبی کہتے ہیں عالمگیری میں ہے اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے کوئی موبائل کتنا قیمتی کئی لاکھ کا کیوں نہ ہو اگر نیٹورک اس کا کمزور ہو موبائل کام نہیں کرتا اللہ سے نیٹورک کو مضبوط کیجیے سفا کے چبوترے سے نیٹ ورک کو مضبوط کیجیے گمبد خزرا حرم شریف سے نیٹ ورک کو ایک طرف مضبوط کیجیے اللہ سے مانگیے گروئیے گر گرائیے قوم کیا درد اپنے سینے میں رکھنا یہی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل وراثت ہے اصل جانشینی ہے جس کو ہم فراموش کر بیٹھے ہیں کچھ گستاخی ہو تو میں آپ سے معافی کا خاصدار ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ بہت خوبی اس جو ہے ذمہ داری کو ہمیں نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو خطائیں ہو گئی اللہ تبارک تعالیٰ اسے درگزر فرمائے اور باغ فرمائے آمین کی الحمد دانا شنگ لندہ ہے masa orang seperti bermana orang berhujat orang sekitar